حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہانے کی حاجت ہوتی اور اب نہائے بغیر سونا چاہتے تو نماز والا وضو کر لیتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو چوراسی